ہے ہمارے پاس دلائل ہے اور آپ کی مرضی یہ ہے کہ یہ دلائل نہ پیش کر سکے اور ہم نے اپنے دلائل پیش کرنے ہیں اس واسطے دو ٹرموں سے زیادہ بات اس پر نہیں ہوگی مو سید آپ ان دونوں میں سے ایک حدیث کو رکھیں اور ایک گھنٹہ ہم رکھ لیتے ہیں اس کے بعد بشک بحث کو ختم کر دیں ایک گھنٹہ تک چپ کر ٹھیک ہے ریڈیو کی دو کم از کم ایک گھنٹہ اس سے کم ہم نہیں لیں دو کرنے کوئی نہیں دس منٹ میں بھی کبھی حدیث کی حدیث پر بحث ختم ہوئی صدر صاحب کچھ تو انصاف کریں بحث ختم ہو جاتی ہے نہیں ہوتی اچھا میں آپ کو اعتراضات لکھوا دوں گا آپ میرے ان اعتراضاتوں کا جواب لے کر دیں گے دو ٹرنوں میں جواب نہیں آتا ایک ٹرن میں تو اعتراض لکھائیں گے دوسرے ٹرن میں جواب کس طرح مکمل ہوگا پھر میں اس پر اعتراض پر اعتراض کروں گا جس طرح محاربی کے بارے میں تمام اعتراضات کا جواب آئے گا لیکن آپ نے ماننا پھر بھی نہیں ہے تو تو سمجھنا ہے عوام نے وہاں پر نا اس کو بھی بولنے دے ادھر کہتے ہیں صدر کو اور پھر آپ نے نا صدر کو بولنے دے آپ بولے تب نا صدر کو آپ پھر تبدیل کر لے صدر بے شک اگر یہ بھی اچھا بھی تبدیل کر لو اچھا جی۔ ہاں بات کرو میری بات سنیں آپ ابو ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اس کے علاوہ صدر صاحب میں آپ سے بات کرتا ہوں آپ چپ ہو جائیں سارے ابو موسا اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کرنے کے علاوہ دو روایتیں انہوں نے اور پیش کی ہیں گویا کہ کل تین روایتیں پیش ہوئی ہیں اور یہ پانچ منٹ میں تین روایتیں پیش ہوئی ہیں ظاہر بات ہے کہ موسا اشری کی روایت پیش ہونے میں دو منٹ لگے ہیں زیادہ سے زیادہ اب دس منٹ وہ دے ابو موسا شریف کی روایت پر اعتراض کرنے میں اور یہ آٹھ منٹ میں اس کا جواب دے دے تو پھر یہ پوری اس کے بعد باقی جو روایت ہے اس کے مطابق بات چلتی دی جائے گی اگر یہ اعتراضات کا پورا جواب دے دیں گے تو چلے یہ ہم نے نہیں کرنا کہ ہم دلائل ہم دلائل جو ہے وہ پیش ہی نہ کریں آخر یہ لوگ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں اس وہاں سے کہ لوگ فریقین کے دلائل سنیں یہ کوئی بات ہے کہ ہم ایک دفعہ آئیں پھر دوبارہ آئیں پھر سے بارہ آئیں یہ لوگ دلائل سننے کے لیے آئے ہیں یہ اس واسطے نہیں ہے کہ وقت ضائع کر کے چلے جائیں دلیل تو ساری دنیا پیش کرتی ہے اپنے وقت کے لیے کون ہے جو فرقہ دلیل پیش نہیں کرتا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ ابو موسی عشری رضی اللہ تعالی کی روایت پر بات ہوگی دو ٹرموں میں بس اعتراضات کتنے مقدمے میں نوٹ کرائے گے کتنا بھی یہ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ بات کو ٹالنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہم تو ساری رات بیٹھے ہیں ہم ساری رات بیٹھے ہیں ہم ساری رات بیٹھے چپ رہے ہیں نا صدر کو بولنے دیں چپ رہے ہیں صدر کو بولنے دیں صدر کو بولنے دیں آپ کیا کروں بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ فریقین کے دلائل لوگوں کے سامنے آ جائیں ہم یہ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ بات الٹی رہے ایک گھنٹہ بہت ہے ساری رات پڑی ہے ایک دلیل ایک گھنٹہ دوسری دلیل دوسرا گھنٹہ نہ آپ خاموش کیوں نہیں رہتے آپ صدر صدر کو کیوں نہیں بولنے دیتے ادھر کہتے ہیں صدر بولنے ادھر آپ خود صدر کو بولے ہاں۔ یہ آپ پھر بات کر لیں آپ ہاں۔ یہ آپ بات کر لیں کیوں اس واسطے کہ آپ کا صدر جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے اور آپ بولتے ہیں یہ بات آپس میں آپ ہیں جواب نہیں دیتے جواب طے کریں آپ ہماری طرف سے ایک گھنٹہ ہوگا ایک دلیل کا کہ ایک دلیل پر ایک گھنٹہ کم از کم بحث ہوگی ورنہ تو مولانا آپ کے پاس جتنے اعتراض ہو سکتی ہیں اعتراض کریں جواب آئے گا انشاءاللہ شاء اللہ کیا ضرورت ہے ایک گھنٹہ کم کم از ہوگا نہ ایک گھنٹے کی بات ہے ممکن ہے دس منٹ میں جواب ہو جائے ممکن ہے اگر جواب ہو گیا ہاں پھر جواب تو جواب ہو جائے گا یقیناً گھنٹہ چھوڑ کے چار گھنٹے لگ جائے تب بھی آپ نے نہیں ماننا آپ نے تو لال سننے والی بات کر لی ہے دیکھیں تو عوام ہاں. یونس ہاں، ہاں، یہ عوام کیا پتا اس لیے آپ جو اعتراض کر سکتے ہیں کرو ہم جواب دیں آپ مہربانی کر کے جو اعتراض میں کہتا ہوں جو اعتراض آپ کر سکتی ہیں سارے اعتراض کریں انشاءاللہ جواب آئے گا اور عوام کو پتا چل جائے گا کہ کون جواب دیتا ہے کون نہیں دیتا اس کا جواب لے لیں اس روایت پر صرف اسی روایت پر اب گفتگو ہوگی اور اس روایات پر میں اعتراض کروں گا اور ان اعتراضوں کا آپ کو جواب دینا ہوگا ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کے لیے جواب ہو گیا نہیں جواب نہیں ہوا تو جواب پر جواب اعتراض پر اعتراض ہوگا کم از کم اس کے لیے ایک آپ کریں بس وقت ضائع نہ کریں آپ اعتراض کریں جو اعتراض کر سکتے ہیں کریں میں کہتا ہوں جو اعتراض کر سکتے ہیں کریں کریں جواب ہوگا انشاءاللہ جواب آئے گا جواب آئے گا وقت ضائع نہ کریں ٹھیک ہے اب اسی اعتراض کو میں بیان کرنے لگا ہوں ہاں جو آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں آپ اعتراض کریں گے ادھر سے انشاءاللہ شاء اللہ جواب آئے گا نہ کوئی کا ہے نہ کچھ اور ہے بات سیدھی جیسے چل رہی ہے ویسے ہی چلے گی آپ جو اعتراض کرنا چاہتے ہیں کریں بے شک کریں اچھا جی اب ٹائم دیکھ لیں چیک کر لیں ذرا یہ بات اب طے شدہ ہے کہ کم از کم ایک گھنٹہ ہوگا کوئی طے شدہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں جھوٹ آپ کہہ رہے ہیں مطلب غلط نہ یہی مصیبت ہوتی ہے آپ اپنی طرح سے بات کہہ کے کہتے طے شدہ آپ کا کہنے سے آپ کا کہنے سے طے شدہ نہیں آپ کی بات کوئی اللہ کی وہی نہیں ہے کوئی بھائی آسمانی نہیں ہے میں نے اپنی بات کو طے شدہ نہیں کہا میں نے اپنی بات کو طے شدہ نہیں کہا آپ اپنی طرح سے جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں طے شدہ ہے تو بتائیں نا یہ آپ اپنی بات آپ اپنی بات کو طے شدہ نہ کہیں کوئی طے شدہ نہیں ہے میں کہتا ہوں جو ہو سکتا ہے اعتراض کرو کرو جواب آئے گا جواب آئے گا انشاءاللہ جواب آئے گا نہ ٹائم کی کوئی تعین ہے نہ کچھ اچھا، مطلب ہاں؟ جب تک اس پر بحث ہوتی رہے گی اگلی پیش نہیں کریں گے میں تو پہلے پیش کر چکا ہوں میں اور بھی کروں گا میں جتنی پیش کر سکتا ہوں میں کروں گا آپ بھی جو جو کر کر سکتے ہیں ہیں کریں کریں آپ اپنے دلائل پیش سکتی میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے جو پیش کر سکتا ہوں کروں گا آپ صرف چاہتے یہ ہیں کہ اسی طرح لوگوں کو کچھ پتا نہ چلے اور ہم نے آج لوگوں کو بتانا ہے ان شاء اللہ دلائل چلانا چاہتے ہیں آپ فری اسٹائل تو پھر فری اسٹائل چلائے اگر دیکھیں پیار محبت سے ایک ایک حدیث پر بحث کریں جیسے پہلے ہو یہی ہوتا ہے سوال آپ جو آپ نے جو آپ کے دس منٹ ہیں یا پانچ منٹ ہیں جو آپ اعتراض کرنا چاہتے ہیں کریں میں آپ کو جواب دوں گا یہ سنو وہ گیا ہمارا ایک آدمی ایک اس کے بگلے میں آیا ایک آدمی گیا ایک آدمی آیا اپنے نمانی صاحب اگر تو یہ طے کر لیں کہ ایک حدیث پر گفتگو ہوگی اس پر اعتراض ہوں گے پھر بھی صحیح ہے اور اگر آپ کہیں جس طرح وقت کی وقت برابر رکھ کے وقت میں آپ ایک دلیل دے سکتے ہیں دے دو سے دے سکتے ہیں دے تین دے سکتے ہیں دے میں بھی دوا جواب بھی دوں گا دلیل میں دوں گا آپ بھی جواب بھی دیں دلیل میں بالکل ختم پیار محبت کی اللہ پیار محبت کیا ہے پیار محبت جاری ہے انشاءاللہ جاری رہے گا دلائل کے ساتھ دس بجے تک بڑی پیار محبت سے گفتگو چل رہی تھی آپ چلاتے ہیں فری سٹائل ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر ادھر ادھر ادھر نہ نہ دلائل میں رہیں دلائل سے باہر نہ جائیں اب میں انشاءاللہ چلتا ہوں چلو جی آپ دیکھیں بخاری مسلم پٹو آپ دیکھیں جی آپ نے ایک بات کہی تھی کہ زلفیں تو آپ نے رکھی ہوئی ہے شیر مجھ پر پڑھ دیا زلفیں آپ کی ہیں حضرت صاحب نے دلیل پڑھی ہے ابو موسا اشری کی اس میں ہے جناب سلیمان تیمی اس پر ہمارا ہمارا اعتراض ہے کہ یہ اکیلا اپنے استادوں میں سے اکیلا روایت کر رہا ہے باقی کسی نے بھی اضافہ کرا فن سے تو روایت نہیں کیا یہ اکیلا ہے اور اور امام مسلم نے بھی تحویل سند کے بعد اس کو ذکر کیا ہے اس لیے آپ کی اس روایت پر ہماری یہ کہ ہمارا یہ اعتراض ہے کہ اذا ان سے تو کہ یہ اکیلا ہے پھر آپ نے ایک اور حدیث پڑھی کہتے ہیں کہ اذا قال امام غیر المغلوب علیہم ولالظالین فقولوا آمین کہ مقتدی آمین کہے ارے حضرت صاحب امام قرآن کر رہا ہو آپ آمین کہنے کی اجازت مقتدیوں کو کیسے دیتے ہیں بے شک آہستہ کہے لیکن کہنے کی اجازت کیسے دیتے ہیں سے تو کے خلاف ہے کہ نہیں اس لیے اس کا بھی آپ جواب دیں اور دوسری آپ نے پیش کی ابو بکرا والی یہ روایت فکون میں فاتحہ کا تو ذکر ہے نہ پڑھنے کا حکم نہ آپ کبھی دکھا سکتے ہیں اگر دوبارہ زندہ ہو کر بھی آ جائے پھر بھی نہیں دکھا سکتے اس روایت میں اضاکار امام و غیر محضوب سند وہی ہو متن وہی ہو ایک سند اور ایک متن میں دکھائے پھر آپ سے بات چلے گی فاتحہ خلف امام کا ذکر ہے امام اور مقتدی اور فاتحہ نہ پڑھنے کا حکم ابو بکرا والی آپ نے روایت پڑھی اور استدلال کیا ابو بکرا والی روایت میں فاتحہ کا ذکر دکھاؤ مقتدی اور امام کا تذکرہ دکھاؤ آپ نے امام اور مقتدی تو دکھا دیے لیکن فاتحہ کا ذکر نہیں دکھایا استدلال نے کہا کہ رکوع میں شامل ہو گیا پھر اس نے قرآت نہیں کی اس لیے جناب اس کے چلو فاتحہ نہیں پڑھی تو یہ تو استدلال ہے آپ نے دکھانا ہے تذکرہ جیسے میں نے تذکرہ دکھایا اسی طریقے سے ابو بکرا کی روایت آپ نے ادھوری پڑی صاحب لا السلام نماز کے قریب نہ جاؤ لوگ یہی پڑھتے ہیں نماز کے قریب نہ جاؤ آگے نہیں پڑھتے آگے لکھا ہوا ہے ابو بکرا کی حدیث میں کہ لا تعود آئندہ یہ کام نہ کرنا آپ یہ کیوں کھا گئے بھوک لگی ہوئی تھی اب آئے جی بخاری کہتے ہیں ہماری روایت نہیں لا کتاب امام بخاری کی یہ روایت امام بخاری اس کو روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحہ الكتاب اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس میں ہر کوئی شامل ہے امام بھی مقتدی بھی اصول شاشی میں لکھا ہے من عام ہے من میں مقتدی بھی شامل ہے منفرد بھی شامل ہے امام بھی شامل ہے سارے شامل ہیں جو سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی امام بخاری نے یہی بات باندھا ہے وجوب القراءۃ للامام والمامو فی الصلاۃ فلھا فی الحضر والسفر وما یذھر فیھا وما یخافت کہ آج راستہ ہو سری ہو جہری ہو جو حضر میں ہو سفر میں ہو جہاں بھی ہو امام ہو مقتدی ہو سورت فاتحہ کی یہ دلیل اس کے اوپر ہے بخاری کی ایک اور روایت ایک نے آ کر نماز پڑھی اور اس نے نماز پڑھنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا اور پھر کیا کہا فی کا کل فل فی سلاد کا کل اے پڑھنے والے اپنی زندگی کی ہر ہر نماز میں اس کو نے پڑھنا ہے فی سلاد کا کل ہر نماز میں نے پڑھنا ہے مسلم کی روایت مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک آدمی نے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد گفتگو کچھ ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا اور پھر کیا کہا کہ نماز کیا ہے یہ تسبیح ہے تکبیر ہے اور قرآت ہے کس کو بتلا رہے ہیں یہ بتلا رہے ہیں مقتدی کو اس لیے مقتدی کا تذکرہ آپ کو مسلم میں ہم نے دکھا دیا ہم نے آپ کو بتلایا آپ کے نزدیک صلاح پڑھنا جائز ہے صلاح پڑھی جا سکتی ہے منیت المسلی میں لکھا ہے سیاح میں لکھا ہے کہ صلاح پڑھے امام بھی اور مقتدی بھی اگر امام کو صلاح پڑھنے کی اجازت ہے اور مقتدی کو سنا پڑھنے کی اجازت ہے دشمنی فاتحہ سے ہے اور اگر فاتحہ سے ہے اب پھر فری سٹائل ہے فاتحہ سے دشمنی کیوں ہے اس لیے کہ آپ کے رگ رگ میں فاتحہ کے ساتھ دشمنی ہے کہ صرف فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے وہ حوالہ میں پیش کروں گا کہ یہ جنازے میں بھی نہیں پڑھتے یہ صورت فاتحہ کہیں بھی نہیں پڑھتے ان کے نزدیک یہ ہے کہ صورت فاتحہ اگر پیشاب سے لکھ دی جائے تو ان کے نزدیک جائز ہے محمد علی رسول کے اندر جا کے موضوع سے ہٹ کا حوالہ دیا ہے پیشاب کا یہ پیشاب ان کے نزدیک پاک ہے حتیٰ کہ زکر ان کو پکڑنا ان کے نزدیک جائز ہے ہاں مٹی کا اور بات سنو یہ ان کا آپ یہ آپ نے کہا تھا ابتدا آپ نے کہ یہ آگے ایسا کریں گے تو ایسا ان شاء اللہ جواب آئے گا جو بخاری سے پہلے اب اقرار انہوں نے کیا تھا بخاری میں ہماری دلیل کوئی نہیں اب آ گئے بخاری پر اب اب آ رہا ہے نا حق پہلے خود مانا تھا حق یہ ہے کہ بخاری میں دلیل نہیں جب مطلب پورا نہ ہوا اب پھر بخاری پہ آ گئے مولانا لا سلا جو روایت آپ نے پڑھی ہے اگر ہمت ہے اس میں خلف الامام تو بتا تیرے مذہب کو ہم قبول کر لیں گے یہ مر سکتا ہے وہاں خلف الامام کا لفظ نہیں بتا سکتا بخاری شریف کے اندر جو لا سلا اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے بخاری سے دوسرا پڑھا ففل فی سلا کا کل لیا یہاں ففل فی سلاتے کا یہاں خلف الامام کا لفظ یہاں بھی بتا فل خلف الامام کا لفظ یہاں بھی بتا خلف الامام کا جھگڑا ہے ارفل امام کا یہاں پر لفظ سلسلے سے موجود ہے ہی کوئی نہیں ہمت ہے تو مولوی صاحب لا تذکرہ یہاں پہ خلف الامام کا بخاری شریف میں اور جو آگے نماز تسبیح ہے اور قرات ہے مسلم شریف سے پڑھی وہاں بھی خلف الامام کا ذکر موجود نہیں ہے اور اس کے بعد جو انہوں نے حضرت بکرا کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہاں بخاری کی بات وہاں پر فاتحہ کا ذکر نہیں اللہ ولا ولا قوت اللہ بلہ رکو میں آ کے شامل ہوا ہے رکو کے اندر آ کے شامل ہوا رکو سے پہلے رکو سے پہلے فاتحہ بھی پڑھی جاتی ہے کوئی اور سورت بھی پڑھی جاتی ہے جب رکو میں آیا ہے شامل ہوا تو فاتحہ یقیناً اس کی رہ گئی ہے اب یہاں پر کوئی کہ نہیں جی فاتحہ کا یہاں پر ذکر نہیں ہے یہ فاتحہ کا ذکر نہیں ہے تو اور کیا رکوع کے اندر پہنچا فاتحہ فاتحہ اس اس کی کی رہ گئی رہ گئی مولوی صاحب لا بخاری سے رسول پاک نے فرمایا ہو تیری فاتحہ رہ گئی ہے لہذا تیری رکعت نہیں ہوئی تیری نماز نہیں ہوئی اٹھ نماز کو دوہرا اور جو لا تو فرمایا تھا وہ تو فرمایا تھا یہ جو رکوع کی حالت میں چل کے آیا ہے اس طرح چل کے آنا درست نہیں ہے اور جو بخاری میں لفظ تھا باب کا اب وہاں پر سمجھے کہ حدیث سے تو کچھ نہیں بنتا تو آئے جی بخاری نے باب باندھا ہے باب وجوب الکراط یہاں لفظ وہی کراط کا آیا اب فاتحہ کے لیے وہی وجوب الکراط لفظ آ رہا ہے کس کا کراط کا اور فاتحہ اپنے مطلب کے لیے وہی کراط کا لفظ بھی لے لیا لیکن جب ہم پیش کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی یہاں فاتحہ کا ذکر نہیں ہے اور جو اضا کرا فان اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا تھا اضا کرا فان تو وہ اظہار کرا پن سے تو یہ سلیمان تیمی ہے سکا راوی سکا راوی مولانا اور سکا راوی کوئی زائد لفظ نقل کرے تو وہ قابل قبول ہوا کرتا ہے اور یہاں جو آپ یہ میرے پاس ہے تدریب الراوی اس میں لکھا ہے مذہب الجمہور من الفقاوال من الفقہ والمحدثین قبولها مطلقا اور یہی بخار مسلم شریف جو ہے اس کے اندر جو میں نے کہا تھا قال الامام غیر مغزوب علیہ پھر بخاری سے ہی پیش کیا تھا پہلے مسلم شریف سے پیش کر چکا تھا آگے اور اب بخاری سے پیش کیا تھا وہاں سمجھو ذرا میری بات کو رسول پاک تقسیم کرتے ہیں کالا ایک طرف ہے امام دوسری طرف ہے مقتدی رسول پاک فرماتے ہیں جب امام یہ کہے جب امام یہ کہے یہ فاتحہ پڑھے تو تم تو تم فاتحہ پڑھو یہ ذکر کوئی نہیں اگر فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا اور فاتحہ کے بغیر نماز نہ ہوتی تو رسول پاک فرماتے نا رسول پاک فرماتے ہیں یہ فاتحہ پڑھنی ہے امام نے مقتدی نے کیا کہنا ہے کولو آمین پوچھتے ہیں جی آمین کس طرح کہنا ہے آمین اسی طرح کہنا ہے جس طرح بخاری میں آتا ہے کولو ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد جس طرح کہنا ہے اسی طرح آمین کہنا ہے اور یہ اس کے ساتھ بخاری سے بھی آ چکا ہے مسلم شریف سے بھی آ چکا ہے یہ روایتیں میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور اور مسلم شریف کے اندر یہ جو اضا کرا سے تو صاحب لفظ موجود ہے مولوی صاحب بخاری ہو مسلم وہ تو پہلے تو کہہ چکا ہے کہ میری دلیل کوئی نہیں لیکن اب زد کر کے آئے گا وہاں پر زد کرنے کی ضرورت نہیں حدیث صحیح پیش کر صحیح حدیث اور ذکر ہو خلف الامام کا وہ لفظ من سے استدلال نہیں ہو سکتا یہ ہے میرے پاس اصول سرخسی اس کا صفحہ 155 سو پچپن یا موجود رسول کریم پڑھنا ان کے نزدیک جائز ہے مقتدی کے لیے بھی اس کا جواب دے دیں ایک منٹ ان کو زیادہ دے دیں مجھے بھی چھ منٹ دے دیں یہ قاضی خان میں لکھا نہیں پڑھنا چاہیے قاضی خان میں لکھا نکالیں نکالیں آپ نکالے پہلے آپ نے نکالا تھا بالکل نکالا ہاں، جب ہم کہتے ہیں نہیں پڑھنا چاہیے یہ بات تو ٹو دی پوائنٹ ہوتی تو پھر چلتی کتاب میں موجود ہے اچھا، ہاں۔ ہاں، اپنا ٹائم پورا نہ مجھے کوئی ضرورت نہیں آپ نہ دیں آپ نہ دیں آپ نہ دیں آپ نے جو دیا تو میں نے تو لینا تھا آپ کیوں لیتے آپ نے ٹائم دیا آپ نے ٹائم دیا میں ٹائم لیا ہمارے لیے تو ٹائم غنیمت ہے ہمارے پاس دلائل ہیں زیادہ ہمارے لیے ٹائم غنیمت ہے ہم نے غنیمت سمجھ کے لے لیا ٹائم ہمارے لیے غنیمت ہے ہم غنیمت سمجھے ٹائم کو ایک منٹ مجھے آپ اپنا ٹائم لیں اپنا ٹائم اپنا ٹائم یہ ضائع نہیں ملے گا جناب اب بھاگے ہیں یہ ہر جگہ سے بھاگیں گے کہتے ہیں جی اس فتوے میں موجود ہے جس نے بھی کہا اس نے کہا مقلد بنتے ہو امام ابو خلیفا رحمت اللہ علیہ کے اور آج امام ابو خلیفا چھوٹ گئے ہیں یہ کتاب الاثار امام محمد کی اور یہ کتاب الاثار شیبانی کی ان دونوں نے دیکھو دونوں نے لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا جائے سما کالا نہ افتتاح سلاتے امام اور مقتدی نہ پڑھے کس کو سب اللہ کو کیوں یہ جو روایت دی گئی ہے وہ امام حماد ابراہیم سے ہے کہ کچھ لوگ آئے ان حضرت عمر کے پاس آئے اور لم وہ صرف پوچھنے کے لیے آئے کہ شروع میں یہ کیا کرتے ہیں حضرت عمر سے تقدم عمر فکبرا حضرت عمر آگے بڑھے آگے بڑھ کر انہوں نے سبحانک اللہ پڑھی اور اونچ ورفا بحا سوتا اور اپنی آواز کو حضرت عمر نے اونچا کیا امام محمد کہتے ہیں اپنی کتاب الاثار میں کہ وہ بحاظ نہ خصوفی افتتاح سلاد ہم بھی افتتاح سلاد میں اسی چیز کو لیتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھی جائے ولاکن لا نرا جھرا اور ہم لیکن یہ نہیں کہتے کہ بلند آواز سے کی جائے کون کرے بلند آواز سے کہتے ان ایمان بلام خطا ہوں نہ امام بلند آواز سے پڑھے اور نہ مقتدی بلند آواز سے پڑھے سبحان اللہ آپ کہتے ہیں سنا جو ہے ہمارے نزدیک جو ہے وہ پڑھنی جائز نہیں امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں امام محمد کہتے ہیں ہمارا یہی مذہب ہے اور یہ ہے کتاب امام محمد والی بھی اس کو بھی آپ دیکھ لیں دونوں اچھا، موجود ہیں اچھا۔ یہ میرا اعتراض تھا انہوں نے جواب نہیں دیا ہاں جی تو انہوں نے ایک اعتراض کیا تھا کہ سلیمان سکا ہے تو جناب اس کا جواب یہ ہے کہ سکا اوسط کی مخالفت کرے تو شاہ ہوتی ہے اس کی روایت اور روایت شاہ صدر صاحب سے پوچھ لیں ضعیف ہوا کرتی ہے کان امام کی تقسیم کرتے ہیں کہ یہ امام کے لیے ہے اور یہ مقتدی کے لیے ہے جناب تو پھر ازا ازا امن الامام فامن جب آپ کہتے ہیں ازا قال الامام غیر المغضوب علیہ ولا الضالین فقول آمین امام غیر المغضوب علیہ ولا کہے اور مقتدی آمین کہے مقتدی صرف آمین کہے اور امام ولا تک پڑھے تو امام آمین نہ کہے حدیث میں آتا ہے ازا امن الامام فامن کہ امام بھی آمین کہے تو یہ دوسری حدیث بتلاتی ہے کہ کس کس نے کیا کیا کہنا ہے ایک حدیث کو لے کر آپ کیا کرتے پھریں گے پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس میں یہ ہے کہ لا تعود رکوع کی حالت میں تو چل کر آیا ہے یہ درست نہیں تمہاری اچھا، صاحب میرا چیلنج ہے اس کتاب میں یہ لفظ سکھا دے ابو بکرا کی روایت میں یہ دکھا دے کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہو رکوع کی حالت میں چل کر آنا صحیح نہیں درست نہیں اللہ کی قسم ایک لاکھ روپیہ اعلان تمہارا مذہب قبول دوبارہ حلفی ہو جاؤں گا تمہارے مذہب میں شمولیت کروں گا جو آپ نے دعویٰ کیا ہم نے لا صلات الملم یقام میں دعویٰ نہیں کیا تھا استدلال تھا من سے من عام ہے اور یہ سب کے لیے ہے جس طرح کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اس لیے اس میں سلامت ہاں، کا کن ہاں۔ اس میں یہ لفظ تھے مقتدی کے لیے کہ اے پڑھنے والے اپنی ہر ہر نماز میں پڑھ وہ ہر ہر نماز اس کی ابتدا والی بھی ہوتی ہے انفرادی بھی ہوتی ہے سب ہوتی ہاں، ہے اس لیے وہ کوئی آپ کی بات ایسی نہیں کہ جس میں یہ کہنا ہو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہے پیشاب پا کے حوالہ پیش کریں حوالہ پیش کریں گے کہ انسان کا پیشاب یہ دوسرا پیشاب جو بھی ہے یہ کتاب دیکھو کس کی ہے یہ کتاب آپ کی ہے کہ نہیں یہ کتاب کس کی ہے جلد پہ لکھا ہوا ہے حنفیوں کی کتاب اس میں لکھا نمبر ایک سو چوتالیس کہ سورت فاتحہ کو پیشاب اور پیشاب اور خون کے ساتھ پیشانی پر لکھنا جائز ہے یہ لکھی ہے اور یہ ہے ان کی عزت قرآن کے ساتھ نہ بولے یہ ہے عزت قرآن کے ساتھ کہتے ہیں اگر قرآن کی طرف دیکھا تو فسدت سلا تو ہو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی لا الہ فرج امراتن بے شہوت اگر شہوت کے ساتھ کسی عورت کو فرد کو دیکھے تو اس کی نماز ناقص نہیں ہوگی قرآن کے بارے میں قرآن کے بارے میں قرآن میں ٹائم آؤٹ کرے ٹائم آؤٹ کرے یہ میں کہا تھا کہ ٹائم باتیں خلفل امام کے بسے پر بات کرو اس کے لئے اور باتیں بھٹ کرو لکھا ہوا ہے یدی لکھا ہوا ہے چھوڑے اس کو میں اس کو دکھاتا ہوں کہ شراب کا پاک اور آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ہے یہ ہے مسئل کیا کہا تھا کہ دشمنی یہ فاتح سے نہیں نہیں نہیں یہ تو قرآن سے نہیں گئی نہیں یہ لفظ نہیں کہا ہے قرآن سے نہیں کہا ہے یہ لفظ نہیں کہا ہے یہ قرآن سے لفظ نہیں کہا ہے قرآن سے زد ہے یہ لفظ انہوں نے نہیں کہے تحریک کرم میں انہوں نے کہا پھر مناظر صاحب نے کہا کہ آپ ایک بات پہ چلے پھر اس کا اختیار نہ کریں کہ سارے درائب گڑ کر دیں نہیں حوالہ ہو یا نہ ہو میں اس بات کو کہ وہ حوالہ ہے یا نہیں لیکن جی، یہ مسئلہ چل رہا ہے فاتح غلف امام کا اس پر جو بات کرے تو ہم سننے کے لیے تیار ہیں یہ کہیں گے قرآن کے ساتھ دشمنی دشمنی ہے ہے یا فاتح کے ساتھ انہوں نے ہر کہا کہ قرآن کے ساتھ جیتا ہے یہ کوئی دکھا دے تو سن لو انہوں نے کہا کہ ہم یہ لفظ میں نے نہیں کہے انہوں نے کہا کہ آپ زد میں نہ آئے یہ نہیں کہا قرآن سے وہ کہتا فاتح سے دشمنی ہے زد کا لفظ کہ آپ زد پہ آتے ہیں قرآن سے زد کا لفظ انہوں نے نہیں کہا انہوں نے کہا کہ ان کو فاتح سے دشمنی ہے یہ لفظ واپس لے معافی کا نہیں کہہ رہے معافی نہیں کر رہا میں کہتا ہوں یہ الفاظ اپنے واپس لے لے ہمیں معافی منگوانے کی ضرورت نہیں مانگنے کی ضرورت اپنے الفاظ واپس لے بس آپ چاہتے ہیں اچھا، جس طرح آپ شروع سے کہہ رہے تھے یہ خوصا میں انسانیوں کو کہتا ہوں اپنے مناظر سے صاف کہیں کہ وہ لفظ کہے میں اپنے لفظ واپس لیتا ہوں مناظرہ تاکہ بھی شروع ہو ہم چاہتے ہیں کہ مناظرہ شروع ختم ہو جواب میں جو جواب میں لفظ کہنے اور جی، کہنے اور بات دیکھیں جی آپ اس کو سیٹ کر لیں ابھی ویسے گفتگو ہو رہی ہے یا تو میں نے پہلے کہا تھا پیار محبت سے ساڑھے دس بجے بڑی بہترین سے گفتگو چلی آپ بھی آپ کا بھی پیٹ بھرا ہمارا دلائل سے پر پر میں نے کہا تھا اسی طریقے سے ہر حدیث پر ایک ایک گھنٹہ صرف اس حدیث پر نہ میں ادھر جاؤں نہ ادھر نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف کسی روایت کو میں نہ دیکھوں گفتگو کریں بڑے پیار سے کریں گے کوئی لفظ ایسا نہیں نکالیں گے اگر آپ نے کیا فری اسٹائل تو ہم تو یہ ثابت یہاں کرنا چاہتے تھے کہ آپ پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے کیوں اس لیے کہ قرآن سے دشمنی ہے آپ کو یہ دو دلیلیں ہم نے دی تھی اگر اب بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسی پیار محبت سے مناظرہ چلے ہم اب بھی تیار ہیں لیکن طریقہ کیا ہے طریقہ یہ صرف ایک گھنٹہ زیادہ نہیں میں لیتا ہر روایت پر ایک گھنٹہ بحث ہوگی اسی پر بحث ہوگی ایک گھنٹے کے بعد ایٹومیٹیکلی وہ روایت ختم اگلی روایت شروع ہو جائے گی اگر آپ اس پر اتفاق کرتے ہیں مناظرہ چلائیں گے اسی طریقے سے اور اگر آپ فری سٹائل چلائیں گے تو ہمیں حق ہے کتاب آپ کی نہ ہو مجرم حوالہ فاتحہ کا نہ ہو مجرم ہم نے ثابت یہ کرنا ہے دلیل ہم نے یہ دی تھی کہ سنا پڑھنے کی اجازت دیتے ہیں فاتحہ سے روکتے ہیں کیوں فاتحہ سے دشمنی ہے اور دشمنی کے دو دلیلیں ہم نے دی تھی اس لیے اب طے کر لیں اچھا جی ہاں۔ دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ امن سکون کے ساتھ جس طرح مناظرہ ہو رہا تھا اسی طرح مناظرہ ہونا چاہیے موضوع یہاں پر ہمارا متعین ہے فاتح خلف فلما جو موضوع متعین ہے اس موضوع کے اندر رہ رہ کر جو آپ دلیل دے سکتے ہیں آپ بے شک دیں اور جو ہم دلیل دے سکتے ہیں دیں گے آپ ہمارے دلائل کا جواب دیں آپ کے دلائل کا ہم جواب دیں گے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسئلہ فری سٹائل کا مطلب یہ ہو کہ فاتحہ خلف الامام کو چھوڑ کر اب یہ شروع کر دیا جائے کہ تمہاری فقہ کتاب میں فلاں لکھا ہے تمہاری فلاں کتاب کے اندر فلاں لکھا ہے پیشاب سے لکھنا جائز ہے فلاں جائز ہے یہ لفظ یہ موضوع سے ہٹ کریں وہاں فاتحہ لکھنے کی بات ہے لیکن فاتحہ جو جھگڑا ہے جس کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں وہ نہیں ہوا چونکہ مولوی طالب الرحمان صاحب نے یہ زیادتی کی ہے موضوع سے ہٹ کر اب مناظرہ ہم چاہتے ہیں کہ شروع ہو بالکل شروع ہونا چاہیے لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ مولوی طالب صاحب اپنے لفظ واپس لے لاتا کہ مناظرہ شروع اور بار بار سو دشمنی دشمنی کے لفظ مخا آپ کہہ رہے ہیں بات جو موضوع ہے اس موضوع یا آپ لکھیں کہ میں فاتح خلف الامام کے موضوع پر نہیں چل سکتا پھر ٹھیک ہے وہ بے شک مسائل چھیڑ دیتے ہیں ہم بھی بتائیں گے کہ آپ کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے یہ موضوع نہیں ہے فی الحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے یا نہیں لکھا وہ ہم سب کچھ پیش کر سکتے ہیں جواب دے سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن موضوع پیچھے رہ جائے گا اور آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس موضوع پر دلائل نہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اس موضوع پر دلائل آنے چاہیے اس لیے آپ اپنے وقت میں جتنے دلیلیں دے سکتے ہیں بے شک وہ دلیلیں پیش کریں لیکن موضوع سے ہٹ بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ سری لفظوں میں اپنے لفظوں کو واپس لیں کہ میں نے غلطی کی ہے تاکہ مناظرہ شروع اب یونس روحانی صاحب کو موضوع یاد آ رہا اور یہ موضوع میں اٹھارہ نومبر سے یاد دلا رہا تھا حضرت صاحب موضوع ہے فاتحہ خلف الامام فاتحہ کا ذکر ہو امام کا تذکرہ ہو اس میں پیشاب کا ذکر ہو پہلے بہت ساری بات میں ہوگی پہلے آپ میں میں آپ یہ لفظ واپس لیں بس آپ نہیں خبر آپ یہ لفظ واپس لیں گے آپ لفظ واپس لیں گے آپ لفظ واپس لیں گے بات آپ لفظ واپس لیں گے تب جواب ہوگا آپ لفظ واپس لیں گے لفظ واپس لینے پڑیں گے تب گفتگو ہوگی یہ ساری فضا آپ نے خراب کی ہے یہ جو انتظامیہ جو بڑے ادھر بسوی بنے ہوئے تھے ہم جی ایسا کریں گے ایسا کر کیا کیا تم نے اپنے مناظر سے اپنے مناظر سے یہاں اعتراف کراؤ کہ اس نے بالکل غلط کیا ہے تب ہم مانیں گے کہ واقع تم نے کوئی حق ادا کیا یہاں آ کے دشمن ہے قرآن کے قرآن کی دشمنی ہے ساریہ کی دشمنی ہے تو پھر بات ٹھیک ہو جائے گی یہ بات غلط ہے یہ ساری سزا آپ جان بوجھ کر گڑبڑ کر رہی ہیں اور صرف اس لیے گڑبڑ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہے اس موضوع کے اندر رہ کر موضوع کے ہم بھائی لفظ آئے صرف واپسی کا واپسی کا نہیں آئے گا جواب آئے گا اس کا نہیں آئے گا کیوں نہیں آئے گا کیوں آئے گا قرآن کے دشمن کیوں نہیں آئے گا فاتحہ دشمن آپ ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ من نہیں کھانا جائز ہے آپ کی کتابوں میں لکھا ہے شراب پینا جائز ہے آپ لکھ دیں کہ میں فاتحہ کو نہیں کر سکتا آپ لکھیں میں فاتحہ کو نہیں کر سکتا دینی کیسٹیں خریدنے کے لیے پتہ یاد رکھیے Sarhad Islami cassette house main road پر رول پنڈی وہ ہمارے سامنے بیان کر دیتا ہے